سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے کوئی بتا اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے اسے تلاش کرو اسے تلاش کرو روشنی قیمت والو بلا مکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ اول و آخر ہے اللہ باتوں ظاہر ہے اللہ حافظ سننا صرف ہے اللہ لا الہ لا لا للال دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہا دیکھا اس کو آیا دیکھا لا الہ الا اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی میکار میں اللہ اونچے میں اور خار میں اللہ چڑیوں کی چہار میں اللہ گلشن میں گلدار میں اللہ چمن میں لالا گار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اردار میں اللہ کتیا میں دربار میں اللہ اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اشار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے امبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ خوشی کے انکار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے البار میں خالد کے اشعار میں اللہ یعنی کل سنسار میں اللہ لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ